میرے آئے جھوپو میرے آیا جھوکو پیارے آیا جھوکو میرے آیا جھوکو پیارے آتا جھوپو سب کے داتا

کے دادا آئے جھومو میرے آئے جھومو میرے جاور آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بھر آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا با مل جایا مزمر ہر با آخا کی داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا محمد مرحبا مرحبا یا مستقا مرحبا یا مستقا مرحبا یا مستا مرحبا یا ہایا طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے بولو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے سر راتا سب جہاں کا ہر ملک ہے ماں خوش آج ہر اشور ہے ملک ہے ماں خوش آج ہر گور ہے ملک ہے ماں خوش آج ہر گور ہے ہاں مگر شیطان میں ہاں مگر شیطان میں بڑا رنجور ہے میرے دادا پارے دادا سب کے داتا آئے میرے سرکار سے ظلمت ہوئی کا ہے آمد سرکار ظلمت ہوئی کا ہے آمد سرکار ظلمت ہوئی کاپور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کاپور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان چھایا میرے میرے جشن میلا ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا نبی ہے کیوں نہ آج ہم جشن میلا دن نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلہ نبی ہے کیوں جشن میلاد نبی کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار مسکراتی ہے بہار سب پذا پر نور گئے آئے میرے یاور آئے میرے غم کے بادل چھٹ گئے ہر مارا ہمارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر بھنکا ہمارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر بھنکا ہمارا جھوٹا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے آقا آئے میرے داتا آئے میرے داتا آئے خوب دیوانوں پڑو خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو پڑھو اب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم اب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم آج آیا وہ جہاں میں آج آیا وہ جہاں میں جو سرا پانور ہے میرے آتا جیرے دادا دادا ٹھمو میرے پیارے میرے آتا دادا آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرکاب کی آمد مرحبا دل آمد مرحبا بخار کی آمد مرحبا آخا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا حامد کی آمد حبیب کی آمد طبیب کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا دیشا کی آمد آلہ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا آکا کی آمد مرحبا داتا کی آمد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 زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے ہم زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے ہم زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے سب سے آ وہ جس کے سب سے ہر بلا کا پور ہے میرے آقا آئے میرے آقا آئے میرے دادا آئے غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہو غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ پدکار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ میں پدکار کا دعویٰ ہے یہ کاش آئے فرمائے کاش آتا دیے فرمائے ہمیں منظور ہے آئے میرے ڈر آئے جھومو آرے آئے جھومو میرے درد آئے جھومو میرے آکا آئے جھومو میرے درتا آئے جھومو سب کے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے سب کے حامی آئے سب کے یاور آئے دیکھو مدنی آئے جھائے ہاں آئے جھائے دیکھو آکائے چھائے جھمو آکائے چھائے جھمو اکا چھائے چھائے آکائے شیر آقا آئے جھومو نہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو نہ ناراج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو نہ ناراج جھومو گے کب جھومو گے دیوانو اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو میں چل جاؤ تم میں چل جاؤ تمہارا آج یا والا والا جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو مبارک ہو گوشے پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو گوشا پردے سے باہر آنے والا ہے کون کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے میرے آقا آئے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سب کے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے